حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے بدلے چاندی سود ہے سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ یعنی نقد ہو گندم کے بدلے گندم سود ہے سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو کھجور کے بدلے کھجور سود ہے سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو جو کے بدلے جو سود ہے سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار تین سو اڑتالیس